مل جاگر مجھے میں شاخی سارا بار بل شکوم لا گا منجا من الله لا جام اللہ منجا دروسی پڑھنے جی، اللہ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لاح کلکند اسند اسند اس لا لا لا لا لا لا لا لا الله الله الله الله الله الله الله الله لا اشند لالتا الله لا اشند اشن الله لا اشندہ لال الله لا اشند اشند الله نار اس لا اشن لائن الا لا لا لا لا لا لا الہ الہ الہ الہ الہ الہ الا الا الا الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ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 لا الا الا الا الا الا الا الا الا الا الا لا لا لا لا لا لا لا لا لا کار لا کچھنتا الا کشن لا کشن الا کشنتا لا کشتا لارا کار لا کار لا کتا کار لا لا لا لا لا لا لا لا کار لا کتا لا نال لائنا کشند کشند لا کشند لا کشند کشند لائنا کشند لائنا کشند لائنا كرنا لائنا كرشنا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 لائن لائن لائح کشن لائنا کشتا لائنا کشند نار کسند کشن کا لا اشنتا لا کر لا کر لا کر لایا کر لا لا لا لا لا لا لا الہ الہ الہ الہ الہ الہ الہ الا الا الا الا الا الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الا اللہ اللہ

اللہ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات درد کی تھی کہ سب سے پہلی بات توبہ ہے کہ گزشتہ زندگی پر ہم توبہ کریں اور جو امال ہم سے خطا ہوئے جن میں کوتاہی ہوئی نمازیں ہیں روزے ہیں زکوٰۃ ہے اس میں میں اس اس کا ازالہ کریں یعنی وہ پورا پورا ان چیزوں کو ادا کریں ان کی قضا ہم پوری کریں اس کے لیے جو ضروری مسائل ہیں وہ پوچھ لے آدمی حج فرض تھا احتیاطی سے داخلہ نہیں کرا رہا تھا فوراً اس کا داخلہ کیا جائے اور میراث اگر تقسیم نہیں کی ہے تو فوراً میراث تقسیم کرے آدمی کیونکہ جب تک میراث تقسیم نہ ہو آدمی کی روزی حلال نہیں ہوتی چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کہتے ہیں نظارہ کریں کہتے ہیں ہم خود کرتے ہیں فصل نہیں لیتی او ہو خیال ہوا چونکہ سال سال سے میراث تقسیم نہیں ہے زیادہ زمین تو حرام ہے تو جس وقت وہ آ کر آدمی مزدور کرتا ہے جارے پر لے کر کام کرتا ہے تو اس کو فصل دے دیتی ہے وہ اپنا حلال لے لیتا ہے اس کا حرام اس کو دے دیتا ہے اور خود جب بیٹھتا ہے تو نہیں ہوتا برکت نہیں ہوتی کیونکہ سال اور سال سے میراث تقسیم نہیں ہے وہ آج محض بھی کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے بیت ہوتا ہے ذکر کرتا ہے اس خیال سے کہ تعلق ملا مل جائے گا یہ کہاں ملتا ہے جب آپ کا ضروری دین ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے ضروری دین ہی ٹھیک نہیں ہے ہاں جی۔ تو پہلے نمازیں پہلے روزے پہلی زکوٰۃ پہلا اشر ساری کی ساری چیزوں میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی ادائیگی کرے آدمی میراث کو تقسیم کرے آدمی ہر کسی کا جو ہے کا ذمہ ہے جو مالی پابندی لوازمات سب کو پورا کرے تاکہ معاملہ صاف ہو جائے جب تک صفائی معاملات نہیں ہوتی ہے اللہ کا تلق نہیں ہوتا ہے ذکر اذکار کرنے سے بدن میں رکت تاری ہو جاتی ہے بال کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی سمجھتے ہیں میں بزرگ ہو گیا ہوں لطیفے سارے جو ہے وہ حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں سلطان اذکار شروع ہو جاتا ہے آدمی کہتے ہیں میں بزرگ ہو گیا ہوں اللہ کخ بھی نہیں ہوا آج عمل کیا اس کو سواب ضرور ہوا ہے لیکن یہ ایک دھوکہ شیطان آپ کو دے رہا ہے کوئی بزرگی نہیں ہوئی کیوں کہ ہمارے آپ کے ذمہ ہمارے اور ابھی معاملات کی صفائی نہیں ہوئی ہے اس کو درست کرنا پڑے گا تو لہذا پوری زندگی پر نظر ثانی کرے پوری زندگی پر نظر ثانی کرے اور پوری زندگی میں جہاں جہاں کوتاہی ہے اس کو درست کرے کیونکہ کوتا کو درست کیے بغیر جن جن حامال میں ہم چل رہے ہیں وہ مال کا سواب تو ضرور ہوگا لیکن قبول نہیں ہوتا قبول اس وقت تک نہیں ہوتا آدمی جس وقت تک کہ دین پر تصدیق کے ساتھ عمل نہ کرے جب تک تصدیق کے ساتھ عمل نہ ہو آدمی قبول نہیں ہوتا ہے تو لہذا اس بات میں خاص طور سے کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاملات جو صاف ہوں حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفائی معاملات اس کو بھی دیکھیں غیر موقع سلسلوں میں اس بات کا رواج ہوا ہوا ہے کہ مشق کر کے کوئی کشف کی کوئی چیز اثر کی ہوئی ہوتی ہے اس کو لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں اور خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم سوکھ سکھا رہے ہیں اللہ تعلق سکھا رہے ہیں اللہ کا آپ کا شب سکھا رہے ہیں اور اس طرح جو ہے تو کوئی ذکر اذکار کی تاثیر آدمی پتوں جو ڈال کے اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں اس کو تسلی اس کو بھی تسلی ہو جاتی ہے اس کو بھی تسلی ہو جاتی ہے یہ محققانہ یہ محاقانہ تصوف نہیں ہے موقع کہنا تھا سو میں تو عقائد کی درستگی سے لے کر معاملات کی صفائی کرتے ہوئے معاشرت کو صحیح طریقے سے سکھاتے ہوئے عبادات اور پکا کرتے ہوئے رضائل بادری کی گندگیاں قبل صلی اللہ علیہ چینا ریاض کو پاک کرتے ہوئے اور فضائل توازو اور باقی جو چیزیں ہیں اخلاص توازو اس کو بعد میں پیدا کرتے ہوئے اس کے بعد آدمی کو ذکر اذکار پر بھی ڈالتے ہیں خواہ ذکر اذکار سے ایک ذرا گرمی میں نہ ہوئی ہو ایک ذرا اس کو رونا نہ آتا ہو ایک ذرا بھی کچھ نہ ہوتا ہو یہ اللہ کا تعلق والا بندہ ہے آج وہ کچھ مزہ نہ آتا میں اس کو اللہ کا تعلق حاصل ہو گیا کیونکہ دین کی جو ضروری ترتیب تھی اس پر ہی چلا اس کو بار بار اس لیے کہتے ہیں بار بار اس لیے کہتے ہیں تاکہ اس کی طرف ہمارا ذہن متوجہ ہو اور اس کا فہم پیدا ہو ہمارا عمل کا جذبہ پیدا ہو جذب عمل کے لیے فکر پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رسول محمد انابین اجمعین یا ولین یا خر الآرین یا القوت المتین یا رحم المساکین یا رحم الرحمین یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات علام فرمن فردین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جالنا منہم واخذ المن خضر الدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجالنا منہم رب رحمہما کما رب یعنی صغیرہ ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرطائن جالنا للمتقین اماما اللهم الله الله من صلى الاسلام والمسلمين اللهم صل على المجاهدين اللهم الف بين قلوبهم اصلحهم اصلح ذات بينهم اللهم اوزعهم ان يشكروا نعمتك التي انعمت عليهم

اللہ بین کلمت اللہ بین کلمت اللہ مخالف بین کلمت اللہ اللہ منزل کتاب حاضر من اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منزل منزل منزل باسک باسک باسک لا لا لا عن عن عن قوم قوم قوم المجرمین المجرمین یا یا فورم کسی معاف فرما حال پر رحم منظلات فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما جہاں جہاں ان کے افراد میں گرے ہوئے ہیں دشمنوں کے درگے میں ہیں یا اللہ ان کی مانوں کی حفاظت فرما عورتوں کی بچوں کی والوں کی بوڑھوں کی حفاظت فرما یا عالم کے مالوں کی حفاظت فرما یا اللہ دشمن کا درگاہ نصیب فرما یا آبد کچھ تو میں بے اتفاقی ہے اتفاق اتحاد اپنا مان کے حالات ادا فرما یا عالم اسلام ہدایت کو عام فرما رسالت کو عام فرما حضور صلی اللہ علیہ محبت کو عام فرما جو لوگ دن میں کوئی کر رہے ہیں وہ تفصیل و متعلق کر رہے ہوں مدارس کو تدریس کا حاصل کر رہے ہوں دعوت تبلیغ کا حاصل کر رہے ہوں بیت و تلقین کا حاصل کر رہے ہوں قانون آئین کا حاصل سے کر رہے ہوں کتاب کے میدانوں میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما سب کو اپنے قرب نصیب فرما سب کے لیے وسائل کے غیر سے بندوبست فرما یا اللہ سب کی کوششوں کو برابر فرما یا اللہ ہمارے احتکاب میں آنے والے ساتھی یا اللہ تم کو دربار میں قبول فرما یا اللہ اپنے طلح کے خاص نصیب فرما یا اللہ ہمارے شیخ الزندگی تو بتائے انہیں کی توفیق رام کرنا یا اللہ کے لیے اپنی حفاظت میں رکھ یا اللہ ہمارے سارے کی قوت توفیق نصیب فرما ہماری مجالس میں آنے والے سلسلے میں بیٹھ لوگ احمد المسلمین یا اللہ سب کے مال جان و لال کاروبار ملازمت حاصل سے برکت ڈال یا اللہ کوئی تنگا سب سے دور فرما دے پریشان حال و پریشانی کو دور فرما دے مشکلات کے گرے وہ فرما دے کوئی بیمار ہو گھروں میں بیماری ہو یا اللہ تو غیر سے شفا نصیب فرما دا جو سادی بے روزگار ہیں یا اللہ غیر سے روزگار نصیب فرما دا جو سادی مقروض ہے یا اللہ غیر سے قرضوں کی ادائیگی سب پیدا فرما دیں یا اللہ سب کے دن نیک مرادوں کو تو بہتر طور پر جانتا ہے یا اللہ سب کے دن نیک مرادوں کو پورا فرما سب کے ساتھ سازی اور حفیظ والا معاملہ فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علی صحابی اجمعین رحمت اللہ